نکاح کا خطبہ نکاح کی شرعی حیثیت سمجھانے اس کے تقاضوں کو ذہن نشین کرانے اور نکاح کے تعلق سے عائد ہونے والی عظیم ذمہ داریوں کو یاد دلانے کے لیے محفل نکاح میں خطبہ پڑھنا بھی مصنون ہے اس موقع پر خطبے سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ نکاح پڑھانے والے خطبہ نکاح کا ترجمہ اور مختصر تشریح بھی اپنی زبان میں پیش کر دیا کریں تاکہ سامعین اچھی طرح سمجھ سکیں اسی مقصد کے پیش نظر ذیل میں خطبہ نکاح کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیا جاتا ہے ان الحمد للہ نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا من یهدی اللہ فلا مدل له و من یدلله فلا هادی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 کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو خدا سیدھی راہ پر چلائے اور وہ اسی کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے جو چلنے کا واقعی ارادہ رکھتا ہو تو اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو خدا گمراہ کرتا ہے اور وہ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اس کو کوئی سیدھی راہ پر لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے اے ایمان والو ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک خدا کی وفاداری اور اطاعت شعاری پر قائم رہو اے لوگو اپنے رب کے غضب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائی اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داروں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھو یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں تم سب میں خدا سے زیادہ ڈرنے والا تم سب میں زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں پس جو میری سنت سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں